عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں معاویہ بن صالح نے دونوں میں سے ہر ایک صنعت کے ساتھ ابن واق کے حدیث کی مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو تینتیس